ہاتھ ہاتھ وفاداری حلف حلف چکنا سی کہہ دے دے تو کہ وفادار میں محافظ محافظ پولیس والے نہیں مدرسہ بند کرا قرآن پاک ہاتھ رکھ کے قرآن وفاداری کا ہلکا میں کہ یار یہ انگلش ہاتھ کیوں دکھایا انگلش بک ہاتھ رکھا میں ہاتھ رکھ کے آنا حکومت کا وفادار

بیان جو عوام میں ہوے پکا بچتا حکومت کا اور کیسی عجیب گل ہے کہ سو سو بندے کا قاتل جڑا سی وہ بھی اس پابندی سے باہر نکل گیا جنہیں قتل نہیں کیا ہو پتا نہیں کردی بڑی کراری فاسی کا

انہاں آکھے نو جلد از جلد پھاسی دتی جاوے صحیح ہے میں نو بس جائے پتا ہی نہیں کری ہے جو پتا بھائی نے کہا تھا لو پھانسی دیتی جائے اے بیٹے بہت دل جلدی دی جائے سمجھ کے لگا لو اور لے تو کار پر سفر ہے کار پر اونوں بھی ووٹ آ جائے گا کدھر اٹھ پایا ہو